محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الوہاب نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہ اکرما کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابن قسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے یا قسم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے رحمہ اللہ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھیاسٹھ